عبداللہ بن یزید اختمی انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے اللہ حب من حب معاؤنی عندک اللہ ما رزقتنی مما احب فج قوة لی فیمہ تحب اللہ وما زویت انی مما فاجعله فج لی الما تحب اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا کر اور مجھے اس شخص کی بھی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے دربار میں فائدہ دے اے اللہ جو بھی تو مجھے میرا پسندیدہ و پاکیزہ رزق عطا کرے اس رزق کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کے لیے قوت و طاقت کا ذریعہ بنا دے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکانوے یہ حدیث ضعیف ہے